ایک کشمیری مسلمان کو اگر اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دوں میں اور تم دھاڑے مارتے ہوئے مجمے کو چھوڑ کے اٹھ جائے کئی کشمیری نوجوانوں کو کھڑا کر کے کہا داستان سنو پھر منتیں کر کے کہا خدا کے لیے بیٹھ جاؤ سنی نہیں جاتی ہماری طرح کا ایک انسان ہماری طرح ہم سے زیادہ خوبصورت شکل والا ہم سے زیادہ ایمان والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے میری بہن کو ننگا کیا گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی خنجر میری آنکھ میں مار کے کہا کہ تو اس منظر کو دیکھے گا دوستو یہاں تک ہوا کہ باپ کو مجبور بیٹوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بڑے باپ کے ساتھ بدفیلی کا احتکاب کرے کچھ آد ہو گئی شرافت کے دروازے بند ہو گئے یہ باتیں ان لوگوں نے خود سنائے جن پر بیتے تھے ہم منتے کر کے کہتے تھے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ ایک طرف جہاد کشمیر ہمارا ہے یہ چھ لاکھ انڈیا آرمی جب کشمیر میں داخل ہوئی گویا کہ پاکستان میں داخل ہو چکی پھر پاکستان والوں پر جہاد کیوں نہیں پڑ رہا رہا